السلام علیکم کورس جس کو پڑھانے چلیں اس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن ابلیک پبلک مینجمنٹ یہ course B A B S C level کا کورس ہے اس لحاظ سے یہ بہت ہی بنیادی کورس ہے اس میں جو باتیں کہی جائیں گی وہ بہت بنیادی باتیں ہوں گی اور ایسی باتیں جو کہ ایک اس کانسیپٹ کو اور اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ جو ہیں اس میں پڑھائے جائیں گے میں میرا نام سیمی وحید ہے میں نے میری تعلیم ایم اے پبلک ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب یونیورسٹی سے اور Syracuse university U S A سے بھی میں نے ماسٹرز اسی سبجیکٹ میں کیا ہے میرا تجربہ پڑھانے کا تقریباً بائیس سال سے اوپر ہے میں ماسٹرز لیول کو پڑھاتی رہی ہوں اور اب میں آپ کو یعنی B A B S C level کے اسٹوڈینٹس کو یہ کورس پڑھاؤں گی پاکستان میں اس مضمون کی ابتدا یعنی اس لیول پہ اس مضمون کو پڑھانے کی ابتدا بہت نئی ہے لہذا اس کے لیے کوئی ایسی کتاب بیسک ٹیکسٹ بک جو ہے پاکستان کے حوالے سے شاید نہ ملے لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس طرح سے اس کورس کو ڈیولپ کیا جائے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور جو میرے لیکچر نوٹس ہیں وہ ان سے آپ کو کافی مدد مل جائے گی خاص طور پہ یہ جو سلائیڈز ہیں ان سے بھی آپ کو کافی مدد مل جائے گی اب ہم یہ دیکھنے چلتے ہیں کہ اس کورس میں جو ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ کورس جو ہے اس میں ہم کیا آپ کو بتانا چاہتے ہیں یعنی جب یہ کورس آپ کر لیں تو اس کے آخر میں آپ کو کیا کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہو چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے آبجیکٹوس کیا ہیں پہلا آبجیکٹو جو اس کورس کا ہے وہ یہ ہے to understand the concept of public administration public management and organization یعنی یہ ہم جب کورس ختم کر لیں گے تو ہمارا پہلا جو مقصد ہے اس کورس سے جو حل ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی جو کانسیپٹس ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اور مینجمنٹ کے وہ واضح ہو جائیں گے دوسرا آبجیکٹو جو اس کورس کا ہے وہ یہ ہے کہ کانسیپٹ کیا ہیں جو ایولیوشن کے کانسیپٹ کس طرح سے یہ مضمون جو ہے وہ ایوالو ہوا کیا اس کی ضرورت تھی اور اس کی ایولیوشن میں ایز اے ڈسپلن یا as a subject of study جو ہے وہ اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی ایولیوشن کیا ہے یہ اس کا دوسرا مقصد ہے اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گورمنٹ کا رول اور ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی جو حکومت ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے لوگوں کی طرف اور جو اس کو اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں حکومت میں یعنی سرکاری ملازم جو ہیں جو مختلف حیثیت میں کام کرتے ہیں چاہے وہ افسران ہیں چاہے وہ لوور لیول کا اسٹاف ہے وہ اس کی کیا ذمہ داری ہے ٹورڈز پبلک اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا چوتھا آبجیکٹو کیا ہے اس کا چوتھا آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کی اسٹرکچر کیا ہے یعنی کیا ساخت ہے یعنی گورنمنٹ کا یا سرکاری ڈھانچہ جو ہے وہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم اس کی ساخت کو نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک ہمیں اس کی ذمہ داریوں کا نہیں پتا چلے گا پانچواں مقصد یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے کہ پبلک مینیجرس کو وہ کون سے اسکلس جاننا ضروری ہیں جس سے وہ پبلک کو بہترین طریقے پہ سروسز پہنچا سکیں گے پانچواں آبجیکٹو ایسا ہے جس کے لیے نہ صرف وہ پبلک مینیجرز کے لیے ضروری ہے بلکہ وہ پرائیویٹ مینیجرز کے لیے بھی ضروری ہے اس لیے کہ جو جتنے مینیجرز ہیں وہ پبلک سے ڈیل کرتے ہیں ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں لہذا ان کو کچھ ایسی مہارتیں آنی چاہیے جس سے وہ بہتر طور پر سروسز پہنچا سکے چھٹا جو مقصد ہے یا آبجیکٹو ہے اس کورس کا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم ایک طرف بات کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی اور دوسری طرف بات کرتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تو ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں فرق کیا ہے لہٰذا یہ بھی ہم آپ کو اس کورس میں بتائیں گے اور جب آپ یہ کورس ختم کر لیں گے تو آپ کو اس چیز کی بالکل وضاحت ہو جائے گی ساتواں اور بہت ہی اہم یہ ہے مقصد اس کورس کا کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے اکنامک تبدیلی آئی سوشل تبدیلی آئی تو حکومت کا جو رول ہے وہ کیا تھا وہ کس طرح سے تبدیل ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی بات ہم اسی کورس میں آپ کو بتائیں گے اور یہ جو آپ کے سامنے مقاصد ہیں یہ ایسے مقاصد ہیں جو کہ ایک براڈ مقاصد ہیں اس میں بہت سی آپ کو باریک باتوں کا بھی پتہ چلے گا اور وہ آپ کے لیے آپ کو اس کو زیادہ بہتر طور پہ اس کورس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے امپورٹینس آف دا کورس یہ کورس کیوں اہم ہے کس کے لیے اہم ہے تو یہ بات میں کہوں گی کہ یہ کورس اہم ہے اگر آپ کسی ملک کے سٹیزن ہیں تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے اس کورس کی اہمیت ایز اے پبلک مینیجر آپ کو جاننا ضروری ہے ایز اے بزنس مینیجر اگر آپ سٹیزن ہیں تب بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے اگر آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں اور لیجسلیچر بن جاتے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے تو چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں اور اس چیز کے اوپر ہم مزید تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے اور کن کن لوگوں کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے اس کورس کا یہ لیکچر ون ہے یہ انٹروڈکشن ڈیفینیشن کانسیپٹس اور سیٹنگز ہیں اس لیکچر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم کس چیز کی بات کریں گے تو پہلے ہم اس کا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں اس لیکچر کا پہلا جو اس کا ہم دیکھنا چاہیں گے وہ ہے کہ پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے پھر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ایک مضمون کی حیثیت سے کب اس نے یہ شکل اختیار کی یعنی ایک مضمون کی حیثیت سے یہ یونیورسٹی اور کالج لیول پہ کب پڑھایا جانے لگا یہ بات یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مضمون کی حیثیت جو ہے اس کی ابتدا پاکستان میں بہت دیر سے ہوئی یعنی سکسٹیز میں ہوئی لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں اس مضمون کی ابتدا جو ہے وہ بہت پہلے ہو گئی یعنی کہ ورلڈ وار فرسٹ سے اس کی ابتدا شروع ہو گئی پھر ہم کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں گے پبلک ایڈمنسٹریشن کی اور پھر ہم یہ بھی کانسیپٹس کو دیکھیں گے کہ گورمنٹ کیا ہے اسٹیٹ کیا ہے ڈیموکریسی کیا ہے اور رائٹس آف سٹیزنس کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے کیا لغوی معنی ہیں اور یہ کس لینگویج سے لیا گیا ہے the word administration is derived from Latin word which means ad ad means to and administer means to serve that is to serve administration means to serve یعنی اس کا سروس سے تعلق ہے اب پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے تو ورڈ پبلک تو ہم سب جانتے ہیں یعنی پیپل اور citizens of a particular country so public administration کا مطلب ہوا کہ وہ فنکشن حکومت کی جس کا مقصد ہے to serve the public public administration اس سے آپ کو بات یہ واضح ہوگی ہوگی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے مطلب کیا ہیں اور چونکہ یہ لوگوں سے اس کا تعلق ہے اور سروس سے اس کا تعلق ہے لہذا it really means to serve the people of a particular country it could be any country in this world دوسرا لفظ جو ہم نے استعمال کیا وہ ہے مینجمنٹ مینجمنٹ کا جو ورڈ ہے اس کو مختلف لوگ بہت اس کی ڈیفینیشنز ہیں لیکن میں آپ کو چند ایک بہت ہی بیسک اور ایلیمنٹری ڈیفینیشن مینجمنٹ کی بتاؤں گی ایک بڑا ایکرونیم ہے جو بہت سی آپ کو مینجمنٹ کی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی کتابوں میں نظر آئے گا اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ کارب یعنی P O S D C O R B P اب یہ ایکرونیمس کیا ہیں P stands for planning O stands for organization S stands for staffing, D stands for directing C O اب دیکھیں اس میں آپ کے سامنے یہ موجود ہے یہ ایکرونم اور سی او نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کوآڈینیشن یعنی مختلف حکومت کتنے کام کرتی ہے اب یہ ہم بتائیں کیا کام کرتی ہے حکومت بے شمار کام ہے سڑکیں بنانا اسکول ڈیفینس دوسرے ممالک سے تعلقات قائم رکھنا اور ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ کرنا لوگوں کو صحت عامہ کی جو ہے سروس پرووائڈ کرنا یہ اتنی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں گورنمنٹ کی بجلی مہیا کرنا ڈیمز بنانا ان تمام ایکٹیویٹیز کو کوآڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس میں ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ جو ملکی مقاصد ہیں اور ملکی مقاصد کیا ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک ترقی کرے پروگرس کرے اور ان تمام چیزوں کو جب اگر پروگرس ایک مقصد ہے تو اس میں ایک ان تمام چیزوں کی ایکٹیویٹیز کی یعنی کوآڈینیشن ضروری ہے اور یہ تمام جو محکمے ہیں حکومت کے وہ یہ تمام ان ایکٹیویٹیز کو کوآڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ترقی کا مقصد جو ہے اس کو حاصل کیا جائے تو یہ ایک پوسٹ کوپ جو ہے ایک بڑی ایلیمنٹری ڈیفینیشن ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کی کہہ لیں یا مینجمنٹ میں بھی کہہ لیں اس کو استعمال ہوتی ہے دوسری ڈیفینیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوپریٹو ہیومن ایفرٹس کی بات ہو رہی ہے یعنی تمام ہیومن ایفرٹس کو یکجا کر کے کہ ایک گیون جو مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے گیون گول جو ہے اور گیون گول میں اس لیے یہاں پر کہہ رہی ہوں کہ مقاصد تو بے شمار ہو سکتے ہیں لیکن ایک ڈیفائن گول یہ ہے کہ the country should progress let سے دس از دی گول سو ان تمام ہیومن ایفرٹس کو یہاں پر یکجا کیا جائے اور اس طرف ترقی جو ہے اس کو ملک کو یہ تمام محکمے اس ڈائریکشن میں لے کر چلے جائیں تو یہ کوپریٹو ہیومن ایفرٹ بھی ایک ڈیفینیشن ہے یا اس کا مطلب ہے مینجمنٹ کا یہ ہم لفظ جو دور استعمال کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اس کی آپ کو وضاحت ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے ہم پروسیڈ کریں گے یہ الفاظ دونوں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جو ہیں یہ انٹرچینجبلی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ بحیثیت مضمون اور بحیثیت پریکٹس یعنی پریکٹس جو چیز عملی طور پہ نظر آتی ہے جو لوگ اور جب ہم کہتے ہیں ایز اے ڈسپلن تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ مضمون ایک حیثیت ہے جو کہ یونیورسٹی لیول یا کالج لیول یا اسکول لیول پہ پڑھایا جاتا ہے تو اب ہم آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ اس مضمون کو کی کیا ابتدا ہے بہت بریفلی بتائیں گے کیونکہ ہم بہت تفصیلی طور پہ اس کی ایولیوشن پر بات کریں گے جی اس کے بعد جو ہم نے بات کرنے چلے ہیں کوآپریٹو ہیومن انڈیور جو ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں public administration as a practice and public administration as a discipline public administration as a practice جو ہے اس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب انسان نے سولاشن میں رہنا شروع کیا میں نے آپ سے یہ بات پہلے کہی تھی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایک بڑی ایلیمنٹری ڈیفینیشن ہے کہ کوآپریٹو ہیومن انڈیور بے شمار لٹریچر جو پبلک ایڈمنسٹریشن کی بنیادی ایولیوشن کے اوپر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب دو انسانوں نے پتھر مل کے اٹھانے کی کوشش کی تو وہیں سے ایڈمنسٹریشن کی ابتدا ہو گئی کیونکہ دو لوگوں کی کوآپریشن سے پتھر اٹھایا گیا تو جہاں تک اس کی پریکٹس کا تعلق ہے جب انسان نے سولازیشن یعنی تہذیب میں رہنا شروع کیا غاروں سے نکل کے اس نے بستیاں بسائیں اور ان بستیوں میں رہنا شروع کیا تو ابتدا ہوئی پبلک ایڈمنسٹریشن کی کیونکہ شہر کے نظم و نسق کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ایڈمنسٹریشن کا ساخت یا ایک ڈھانچہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے سو یہ ایک آرگنائزڈ ہیومن ایفرٹ تھی جو شروع ہوئی اب ہم دیکھیں گے اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی ایجپشن پیرامڈس ایجپشن پیرامڈس جو ہیں جب آپ نے دیکھے ہوں گے دیکھے نہیں ہیں تصویروں میں دیکھا ہوگا گئے نہیں ہوں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ہیوج کنسٹرکشن ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہوگی بہت سے لوگ انوالوڈ ہوں گے اور اس یہ چونکہ ایک انسانی کام ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پلاننگ وہ جو میں نے آپ سے تمام باتیں کی کہ planning organizing staffing reporting coordinating budgeting یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں یہ جو ایجپشن پیرامڈس ہیں اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں 1491 بی سی جو ہے اس میں یہ ہوئے بہت ہی صدیوں پہلے کی یہ بات ہے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں موہنجو ڈارو اور ہرپا دو ایسی سویلائزیشنز نظر آتی ہیں جس کو جب ہم اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا ہے ان جگہوں کو لیکن ان کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو سڑکیں بنائی گئیں جس کی آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تہذیب کیسی تہذیب ہوگی جہاں پر حکومت نے سڑکیں بنائی اور وہاں پہ ویلز یعنی کنویں کھودے گئے اور گرینری یعنی اناج کو سٹور کرنے کی کے لیے سٹوریج کی جگہ بنائی گئی اور وہاں پہ جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اتنی صدیوں پہلے بھی کیا انسان اتنے آرگنائز طریقے سے رہتا تھا یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی اور یہ سوال آتا ہے کہ ہاں یہ جب انسان نے پریکٹس آف ایڈمنسٹریشن شروع کی تو یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود تھیں اور ان تمام میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت یعنی اسٹیٹ کی طاقت کہہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر یہ اسٹیٹ کی طاقت جو ہے ان اسی کے ذریعے یہ تمام سروسز لوگوں کو پہنچائی گئیں تو موہنجو ڈارو اور ہڑپا یہ ایک ہمیں مثال نظر آتی ہے سولاشن کی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی پریکٹس کی ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی پریکٹس کی ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اتنا پرانا ایک پریکٹس میں تو یہ بہت صدیوں پرانا ہے لیکن بحیثیت مضمون جب یہ اس کو باقاعدہ پڑھایا جانے لگا یہ ایک نئی چیز ہے اس حوالے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کی ابتدا کب سے ہوئی پریکٹس کہا کہ بالکل بہت پرانی ہے لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے بحیثیت مضمون شروع ہوئی یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ 1914 فورٹین کے پیریڈ سے ایز اے ڈسپلن یہ یورپ اور یو ایس اے میں پڑھایا جانے لگا کالج اور یونیورسٹی لیول پہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ ایک مضمون کی شکل اختیار کر گیا اس کی وجوہات بہت تھیں اور ہمیں یہ جاننا اس وقت میں جانا ضروری ہے یعنی اس کی ہسٹری دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا تبدیلی آ رہی تھی اور اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ضروری سمجھی گئی کہ اس کو بحیثیت مضمون پڑھایا جائے یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ سب سے پہلی جو تبدیلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کی جو ڈسٹریبیوٹیو فنکشن تھی وہ اس کے اوپر یعنی ویلفیئر کی جو فنکشن تھی اس کی اہمیت آنے لگی یہ بات اس سے کوئنسائڈ کرتی ہے کہ نائنٹین تھرٹیز میں بہت سی کتابوں میں ذکر ہے گریٹ ڈپریشن کا جو یو ایس اے اور برطانیہ میں یعنی یورپ میں خاص طور پہ اس اس سے وہاں کی اکانمی جو تھی وہ کافی ڈپریسڈ ہو گئی تھی ڈپریسڈ یہ ہو گئی تھی کہ بہت ان امپلائمنٹ ہو گئی تھی اس وقت چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھیں اور غربت جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی تھی لہذا اس چیز نے یہ ایک اس کے اوپر پریشر تھا کہ حکومت اپنا ایک رول ادا کرے یعنی حکومت کی ایک ویلفیئر رول کی ضرورت ہوئی چونکہ ان ایمپلائمنٹ زیادہ تھی تو لوگوں کے پاس جاب لیسنس تھی اور ویجز بہت کم ہو گئی تھیں تو جو لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے گئے یہ ضروری تھا کہ ان کو حکومت کوئی سوشل سیکورٹی جو ہے پرووائڈ کرے لہذا پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو ہے ایز اے مضمون اس کو پڑھایا جانے لگا دوسری وجہ یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر یورپ اور یو ایس اے میں بڑی تیزی سے بڑھنے لگا اب جب پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا ہے یعنی جب مارکیٹ اکانومی اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہوگی سمپل کانسیپٹس ہیں یعنی جب پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا ہے تو اس کا تو موٹو ایک ہی ہوتا ہے پروفٹ لیکن حکومت کا مقصد کیا ہے سروس ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے ان مارکیٹ فورسز سے جو کہ غریبوں کے حق میں نہیں ہوتے یعنی غریب کو غریب تر کرتے چلے جاتے ہیں لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی سروسز جو ہے پرووائڈ کرے ریگولیٹ کرے پرائیویٹ سیکٹر کو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر بے تحاشا پروفٹ نہ بنانے لگے یا جابز نہ دے یا جابز دے تو ویجز جو ہیں وہ اتنی منیمم رکھے کہ لوگوں کا گزر بسر نہ ہو تو ایک ریگولیٹری رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ضروری ہو جاتے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اور اہمیت کی حامل تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور یہ پوائنٹ آپ کو سلائیڈ میں تیسرے نمبر پہ نظر آ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیشہ ایفیشنٹ سمجھا جاتا ہے ایفیشنٹ یعنی وہ بہتر طور پر اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ بناتا ہے لہذا یہ بھی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ گورنمنٹ کو چاہیے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرح ایفیشینٹ ہو جائے اس چیز نے بھی زور دیا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ایز اے مضمون ایز اے سبجیکٹ اسکول اور کالجز میں اور یونیورسٹی لیول پہ پڑھائے جانے لگے چوتھا پوائنٹ جو یہ تھا کہ اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اور اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو کو مزید سمجھا جائے اور اس کو ایک ان ڈیپتھ اس کا انالیسس کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے بہتر بن سکتی ہے better management of public matters through training in U S A چونکہ یہ وہاں پر مضمون کی حیثیت تھی یہ بھی ضروری تھا کہ پبلک سیکٹر میں بہتر طور پہ تربیت دی جائے پبلک مینیجرز کو تاکہ وہ سروسز کو بہتر طور پہ عوام تک پہنچا سکیں تو یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر پبلک ایڈمنسٹریشن جو تھی بحیثیت مضمون جو ہے اس کو کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ پڑھایا جانے لگا تو سو فار ہم نے جو بات کی ہے وہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے دو بہت اہم ابتدا ہے اس کی ایک یہ ہے کہ ایز اے پریکٹس وہ ہمیشہ سے رہی جب سے انسان نے تہذیب میں رہنا شروع کیا اور ایز اے ڈسپلن یہ ہے کہ وہ بالکل نئی ہے جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گورنمنٹ کو زیادہ ایفیشنٹ ہونا چاہیے زیادہ بہتر طور پہ سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے تو اس کو ایک مضمون کی حیثیت مل گئی بحیثیت مضمون یہ نیا مضمون ہے لیکن بحیثیت ایک ایکشن اورینٹڈ پریکٹس جو ہے یہ بہت پرانی ہے اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس پبلک ایڈمنسٹریشن کی کچھ ہم ڈیفینیشنز دیکھیں گے اور ان ڈیفینیشنز کو جو ہے ان کو ہم اینالائز کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان ڈیفینیشن سے کیا مختلف جو ہیں مطلب نکلتے ہیں ڈیفینیشن پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو میں نے پوائنٹس جو ہیں جو مین اس کے کی ورڈز ہیں اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے ایک اس کا پارٹ ہے action action of the government on the part اور دوسرا ورڈ جو کی ورڈ میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے وہ purposes and goals of government are realize تو پبلک ایڈمنیسٹریشن کیا ہے it is the action part of the یعنی جو کچھ گورمنٹ کرتی ہے اور جو کچھ اس کے ایکشنز ہمیں نظر آتے ہیں ہمیں کیا ایکشنز نظر آتے ہیں ہمارے ارد گرد ہمیشہ ہر وقت ہمیں حکومت نظر آتی ہے ٹرانسپورٹ لیجئے سڑکیں لیجیے میں نے آپ کو مثال دی آپ جس اسکول میں ہم جاتے ہیں وہ سرکاری اسکول ہے زیادہ تر ویسے تو بہت سے پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں لیکن آج بھی سرکاری اسکولوں کی تعداد پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت بہت زیادہ ہے تو کیا چیزیں ہیں جو کچھ ہمیں جتنی ہمیں گورمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے اس اور وہ کچھ پرپسز اینڈ گولز ہیں جو گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے realized and government goals are realize that is what is written in the definition the first definition that I have given to you is that whatever government does for achieving certain objectives is public administration دوسری ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں public administration is mainly concerned with implementing the political values political values سے کیا مطلب ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو ورڈ سمجھنا مشکل ہے یہ بات ہے اس میں لیکن پولیٹیکل ویلوز وہ ہوتی ہیں جو حکومت جو حکومت پاور میں ہے اور جو وہ کرتی ہے وہ ویلوز ریفلیکٹ ہوتی ہیں یعنی اگر ایمفیس اسکول کے اوپر ہے یعنی آپ ایجوکیشن کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ یہ ایک پولیٹیکل ویلیو ہے یعنی گورمنٹ اس چیز کو ترجیح دیتی یعنی پولیٹیکل ویلیو سے مطلب وہ ترجیحات ہیں جو حکومت لوگوں کے لیے بہتر سمجھتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف پالیسی بنا کے ایک کتاب کی شکل میں چھاپا اور اس کو رکھ دیا نہیں ان پالیسیز کو ایک عملی جامہ ایک عملی شکل دینی ہوتی ہے اور وہ جو عملی شکل ہے وہ حکومت کی پریفرنسز یعنی ترجیحات کو ریفلیکٹ کرتی ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ پروسیسز ہیں اور گورمنٹ کی انٹینشنز ڈیزائرز ہیں جو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنی ہے کن اداروں کے ذریعے گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو یا اپنی ڈیزائرز کو یا اپنے آبجیکٹوز کو یہ بہتر ہوگا کہ یہ کہا جائے آبجیکٹوس یعنی اپنے مقاصد کو کن اداروں کے ذریعے امپلیمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ کے تین ادارے ہوتے ہیں عام طور پہ یہاں پہ ہم گورنمنٹ کو بڑے لوز ٹرم میں یوز کر رہے ہیں یعنی لیجسلیٹو باڈیز جو لا بناتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب تک کسی چیز کا حکومت قانون نہیں بناتی اس وقت تک اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا یعنی پہلے قانون سازی ہوگی یعنی لیجسلیٹو باڈیز جو ہیں وہ اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ لیجسلیٹو باڈیز کیا ہوتی ہیں یعنی پارلیمنٹ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے وہ قانون بناتی ہیں اور پھر جو کورٹس ہوتے ہیں عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہیں اور جو ایجنسیز ہوتی ہیں ایگزیکٹو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو پروگرامز کو پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یعنی یہ تین کہہ لیں برانچز کہہ لیں یہ آرمز آف دی گورنمنٹ ہیں جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہی حصہ ہیں یعنی لیجسلیچر ایگزیکٹو اور جوڈیشری یعنی قانون سازی قانون کو انٹرپریٹ کرنا اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا یعنی عملی جامہ پہنانا تو یہ تین آرمز آف دا گورمنٹ ہیں جو گورمنٹ کی انٹینٹ کو جو گورمنٹ کے آبجیکٹوس کو اچیو کرنے میں مدد دیتی ہیں اور یہ تین برانچز کو سمجھنا بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ڈیفینیشن سے ہم کیا انفر کرتے ہیں کیا کنکلوژ نکالتے ہیں پہلی ڈیفینیشن سے جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے شاید کافی کنفیوزنگ چیز ہے ایک طرف ہم لا کی بات کر رہے ہیں ایک طرف ہم کورٹس کی بات کر رہے ہیں پھر ہم وہ ان اداروں کی بات کر رہے ہیں جو امپلیمنٹ کرتے ہیں ایگزیکٹوز کی بات کر رہے ہیں یعنی جو ان کو عملی شکل دیتے ہیں گورنمنٹ کے پروگرامز وغیرہ کو تو یہ کیا ہے یہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا کنفیوزنگ چیز ہے لیکن ایسا نہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک اس مضمون کی وسط کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ان تین برانچز کا جاننا ضروری ہے اور ہم ان ڈیفینیشن سے کیا انفر کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف چیز نظر آئے گی یعنی different observers will define public administration in a different way یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ میں اگر آپ کو اس چیز کی یوں مثال دوں کہ اگر ہاتھی کو ہے آپ نے دیکھا ہے تو شاید کسی نے اس کو ایک ایسی ہی مثال دی جاتی ہے کہ تین اندھے تھے انہوں نے ہاتھی کو دیکھا تو جس نے اس کی دم کو پکڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے پتلا سا اور جس نے اس کے پاؤں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ پلر کی طرح ہوتا ہے اور جس نے اس کے کان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک بڑا پنکھے کی طرح سے ہوتا ہے تو شاید پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں لیکن لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ شاید اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جی اس میں کوئی ایسی اس کا کوئی تھریٹیکل فریم ورک نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں کا ایک تھریٹیکل سبجیکٹ ہے اور اس کو ہاتھی کے الگ الگ حصے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ پورا ہاتھی جو ہے وہ کیسا ہے جس میں اس کے لیجسلیٹو برانچ بھی ہے جس میں اس کی ایگزیکٹو برانچ بھی ہے اور جس میں اس کی جوڈیشل برانچ بھی ہے یعنی اس کے بارے میں ہم کہنے والے تو کہیں گے آپ آپ کی کو شاید ڈیفینیشن سے بھی یہ لگے لیکن نہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے جو بہت اپلائڈ ان نیچر ہے تو لہذا یہ اس کو اس طرح سے دیکھنا کچھ تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا یہ اپلائڈ اس لیے ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا واسطہ سٹیزن سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ پڑتا ہے کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہر جگہ پہ موجود ہے جب سوسائٹی میں کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے اس کا نام جو ادارہ اس کو رجسٹر کرتا ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ادارہ ہوتا ہے اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اب بھی رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے اور ان دونوں ایونٹس کے درمیان میں جو کچھ ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے سڑکیں استعمال کرتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس بنواتے ہیں اور مکان بنواتے ہیں آپ نا, کوئی نام لیجئے آپ ہمیں ایک سرکاری ادارے سے واسطہ پڑتا ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ان ڈیفینیشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو مضمون ہے وہ باقی مضامین سے بہت اوور لیپ کرتا ہے کیوں ہم نے دیکھا کہ ہم نے لا کی بات کی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جوڈیشری کی بات کی تو کیا ہے لا ایک مضمون ہے پھر ہم نے دیکھا ہم نے بات کی کہ گورنمنٹ کی ساخت کی بات کی تو یہ پولیٹیکل سائنس سے بھی اس کا تعلق ہے پھر ہم نے بات کی تھی کہ حکومت کو بجٹ بنانا ہوتا ہے اس کو مارکیٹ فورسز کی جو فیلئرز ہیں ان کا جواب دینا ہوتا ہے لہٰذا اس کا اکنامکس سے بھی تعلق ہے بزنس سے بھی تعلق ہے سوسائٹی کے جو مسائل ہیں کیا مسائل ہیں غربت کے مسائل ہیں جرائم کے مسائل ہیں لوگ نشہ کرتے ہیں یہ سارے مسائل جو ہیں وہ معاشرے کے ہیں لہذا سوشیالوجی سے بھی تعلق ہے تو یہ مضمون جو ہے اس لیے زیادہ وہ بعض لوگ اس کو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ملٹی ڈسپلنری مضمون ہے اس کو اس کا تھریٹیکل فریم ورک ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بہت سے ڈسپلنس کی مدد لینی پڑتی ہے اس پوائنٹ پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ اس پبلک ایڈمنسٹریشن مضمون کی حیثیت سے جو اس نے زیادہ بورو کیا ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے یعنی اس کا جو مدر ڈسپلن ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے اس لیے کیونکہ یہ حکومتی کارروائی حکومت کی ساخت اس کی رولز اور ریسپانسبلٹیز اور سٹیزنز کے کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا رائٹس ہیں یہ سب اس کی بھی بات کرتا ہے لہذا اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا مدر ڈسپلن ہے وہ ہے پولیٹیکل سائنس اب ہم دیکھیں گے کہ آگے جو ہے ایک ہم نے اتنی ڈیفینیشنز دیکھی اس کی اور ان ڈیفینیشنز سے ہم نے کچھ ان چیزیں انفر کی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ مضمون مضمون کی حیثیت سے بہت سی چیزوں سے اس کا تعلق ہے لہذا شاید یہ کنفیوزنگ ہے اس کو ایز اے اسٹڈی کرنا مشکل ہے لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ ایسی بات نہیں ہے اس کا اپنا ایک تھوریٹیکل فریم ورک ہے اس کا ایک اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے تو ہم ایک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو کور کرتا ہے یہ ڈیفینیشن ہے کہ it is the use of legal managerial and political force disciplines to achieve the government objective through government processes and the government role as a welfare state اور آپ یہ جو فگر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں دوسری طرف پبلک ہے اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہے جو کہ uh, ایک ہم آہنگی پیدا کرتا ہے آپ دیکھیں کہ حکومت کی ایک بہت ہی اہم رول جو ہے وہ ویلفیئر کا رول ہے اور ویلفیئر کا رول جو ہے وہ تھرو پبلک ایڈمنسٹریشن ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کو ہم مینیجیریل ایسپیکٹ کہتے ہیں جن کو ہم پولیٹیکل ایسپیکٹ کہتے ہیں جن کو ہم گورمنٹل ایسپیکٹ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیشن جو ہے ان تمام چیزوں کو کور کرتی ہے جو ہم نے پریویس ڈیفینیشن سے ایک نئی ڈیفینیشن ایوالو کی اب ہم دیکھنے چلیں گے کہ ہم دو کانسیپٹ کی بات کریں گے ایک کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ دوسرا کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف گورمنٹ اگرچہ یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں وہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں یعنی ہم بعض دفعہ اسٹیٹ کہنے کے بجائے گورنمنٹ کہہ دیتے ہیں گورنمنٹ کہنے کے بجائے اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں عام فہم زبان میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کا کانسیپچلی ڈفرنس ہے اس کی ہم بات کریں گے انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ کیا ہے پہلے میں بتاؤں گی کہ اسٹیٹ کیا ہے state comprise of people it has a territory where these people live and it has institution which gives power and with this power is derive from the constitution institutions of state کیا ہیں ہم نے بات کی تین برانچ کی اور پہلا ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ ہے وہ legislature the law making body of the country parliament ہمارے ہاں عام فہم میں پارلیمنٹ کہتے ہیں ہمارے ہاں نیشنل اسمبلیز ہیں اور پروونشل اسمبلیز ہیں دوسری جو ہے وہ ہے جوڈیشری یعنی سپریم کورٹ ہائی کورٹس اور ڈفرنٹ ہیرارکی یعنی جو ڈفرنٹ لیولز آف کورٹ ہیں سب سے لوئسٹ لیول سے لے کر سب سے ہائیسٹ لیول تک وہ جو ہے وہ جوڈیشری ہے and that is the institution of the state تیسرا جو ہے وہ ہے ایگزیکٹو یعنی وہ ادارے حکومتی جو ہے کے پہلے کہا جو حکومت کے پروجیکٹس پروگرامز اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یعنی عملی شکل دیتے ہیں تو وہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کا نام ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں منسٹریز ہیں اگر وہ فیڈرل uh, لیول پر ہیں تو وہ منسٹریز اور ڈویژن کہلاتے ہیں اور اگر وہ پروونشل لیول پہ ہیں یعنی چار صوبوں کی جو اپنی حکومت ہے وہ کہلاتی ہے ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈائریکٹوریٹس تو یہ جو ہے حکومت نے جو اپنی پالیسیز اور پروگرامز اور پروجیکٹس عملی شکل دینی ہوتی ہے وہ انہی اداروں کی یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ منسٹریز اور ڈویژن فیڈرل لیول پر ہوتے ہیں یہ بھی آرگنائزیشن ہے منسٹری اور پروونشل لیول پر جو ہوتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس اور ڈائریکٹوریٹس ہوتے ہیں اور اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ ہی وہ ادارے ہیں جو حکومت کے پروجیکٹس اور پروگرامس کو ایک عملی شکل دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے اسٹیٹ کی تو بات کی اور ہم نے اسٹیٹ کو بریفلی ڈیفائن کیا چونکہ یہ پولیٹیکل سائنس کا سب مضمون ہم نہیں پڑھ رہے ہیں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو بہت ہی بریفلی بریف طریقے سے اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا ہے لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے گورنمنٹ ہے پروسیس آف گورننگ یعنی جس طریقے سے گورنمنٹ اپنی پروگرامز اور پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ ہے گورمنٹ یعنی ابھی ہم نے بات کی کہ وہ ادارے جو ایگزیکٹو کے ہیں ان کی ہم بات کریں اور یہ ادارے جو ہیں اپنی پاور کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے اور اس کو آگے چل کے ہم مزید ایکسپلین کریں گے کانسیپٹ آف پاور کہ پاور کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں لیکن اس وقت صرف ہم پاور کو ایک اس سینس میں استعمال کریں فزیکل سینس میں استعمال نہیں کر رہے ہیں پاور کو یہ پاور کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سینس میں کہ یہ وہ قوت ایک سرکاری افسر کی ہے جو اس کو یہ رائٹس دیتی ہے کہ اس نے حکومت کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم سڑک پہ ٹریفک کی وائلیشن کر رہے ہیں تو یہ پولیس کو اختیار ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور قانون کے مطابق جو ہے سزا وہ اس کو جو وائلشن کی ہے اس کے مطابق اس کو پینلائز کرے یہ پاور ہے ایک پولیس آفیسر کی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پولیس آفیسر یہ اس کی پاور ہے تو پاور کو ہم اس کے جو آفیشیل کیپیسٹی میں اس کو جو رائٹ دیا گیا ہے اس کے دفتر نے اس کی پوزیشن نے اس سینس میں بات کر رہے ہیں اور یہ پاور ڈرائیو ہوتی ہے فرام دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس اس انڈیویجل کی پاور نہیں ہے یہ پاور ہے جو اس کو بحیثیت اس پوزیشن میں یہ اختیار ہے کہ وہ اس شخص کو جس نے ایک قانون کو وائلیٹ کیا ہے اگر کسی نے مرڈر کر دیا ظاہری بات ہے قانون کے تحت اس کو سزا ہوگی اس کا ایک پروسیس ہوگا اور اس کے تحت اس کو سزا جو کورٹ ہے وہ دے گا تو اس پاور کی ہم بات کر رہے ہیں دوسرا گورنمنٹ کے جو ہم اس سینس میں استعمال کریں اور اس کا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ it is the method manner and a system by which we implement the government policy یہ ایک ہم کہیں گے کہ گورمنٹ کو جو ہے وہ ہم ڈیفائن کریں گے تو ابھی ہم نے کیا کیا ہم نے دو کانسیپٹس کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی ایک کانسیپٹ جو تھا وہ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اور دوسرا کانسیپٹ جو ہے وہ گورمنٹ کا ان کو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ عام لینگویج میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم ان کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دو کانسیپٹ کس طرح سے علیحدہ ہیں اور کس طرح سے ایک ہیں یہ علیحدہ اس طرح سے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ایک لا یعنی لا فنڈامنٹل لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے اس سے وہ اتارٹی اور پاور ڈیرائیو کرتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹم ہے جس سے گورنمنٹ کے جس سے اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو یہ ہم نے کیوں اب سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ ضرورت یہ اہم بات اس لیے ہے کہ جب آپ پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھتے ہیں اور اب ہم آگے چل کے پڑھیں گے تو ان کانسیپٹس کی ایپلیکیشن اور ان کا ذکر بار بار آئے گا لہذا اس سٹیج پر ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حکومت ہے وہ اپنی اتارٹی اور پاور کہاں سے ڈرائیو کرتی ہے the government derives it systems and methods from the constitution of Islamic Republic of Pakistan اور میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہوں اگر آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کا مضمون پڑھنا ہے اور آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں ویسے تو بحیثیت پاکستانی اس ملک کا سٹیزن ہونے کے ناطے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پتا ہو کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائٹس دیتی ہے سٹیزنس کو اور وہ ہم آخر میں اس کی بات کریں گے لیکن حکومت بھی جو ہے اپنی جو پاور ڈیرائیو کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے article ninety two ninety nine provide provisions for the rules of business rules of business کیا ہے آپ یہ ضرور سوال پوچھیں گے کہ یہ بات یہ رولس آف بزنس کیا چیز ہیں کانسٹیٹیوشن یہ بتاتی ہے کہ حکومت کے جو بھی ادارے ہیں جتنی بھی منسٹریز ہیں اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کے ان آرٹیکلس کو پڑھیں تو اس میں یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسے میں نے جن کا بتایا کہ منسٹریز اور ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈائریکٹوریٹس وغیرہ جو ہیں ان کی کیا رولز اور ریسپانسبلٹیز ہیں وہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں جو اس ڈویژن میں پبلک مینیجرز جو ان ڈویژنس کو ہیڈ کرتے ہیں یعنی جو ان کے سربراہ ہیں ان ڈویژنس کے ان کی کیا رولز اور ریسپانسبلٹیز ہیں اور انہوں نے گورمنٹ کا کاروبار آپ اس ورڈ سے ہی دیکھ لیجیے کہ رولز آف بزنس کی بات ہو رہی ہے یعنی کس کا بزنس گورمنٹ کا بزنس یہ اس سینس میں بزنس نہیں ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے یہ بزنس اس سینس میں ہے کہ کس طرح سے سسٹمز اور میتھڈز ورک کرتے ہیں یعنی کس طرح سے حکومت اپنا کام چلاتی ہے اس کے پروسیجرز کیا ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز حکومت کے کسی ادارے میں بھی بغیر کسی رول کے نہیں چلتی ہے ایک پہلے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بعد کانسٹیٹیوشن سے میں سے اور بے شمار لاز بنتے ہیں اور لاز میں سے رولز بنتے ہیں رولز میں سے پروسیجرز بنتے ہیں یعنی ایک بڑا ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ سسٹم ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے اداروں میں چلتا ہے اس کے بغیر جو ہے یہ ادارے نہیں چلتے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک اسمال انٹرپرینور ہے جس, کہ جس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے وہ اس کو کاروبار کرنے میں آسانی ہے لیکن حکومت کے کام جو ہیں وہ ایک سسٹم اور ایک قاعدے سے چلتے ہیں اور یہ آگے چل کے ہم اس کے اس بات کے اوپر بہت بات چلے گی کہ ہرا ہے اور اس وہ سسٹمز ہیں اور وہ سسٹمز کیا ہیں وہ رولز آف بزنس سے ڈرائیو ہوتے ہیں جو کہ role and responsibilities of government departments جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں اب ہم ایک اور کانسیپٹ یہاں پر انٹروڈیوس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے overview of the lecture آج کے لیکچر میں بالکل ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک کانسیپٹ کی اور بات کریں گے اور وہ کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا ہم کیوں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہیں وہ اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر بیسڈ ہے تو ہم پہلے اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں ڈیموکریسی کیا ہے پہلا تو سوال یہ ہے بہت ہی ایلیمنٹری طریقے سے بہت ہی سادہ زبان میں بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو اس کو بتانے کی کوشش کروں گی پہلے تو ورڈ ہے ڈیموکریسی کے گریک ورڈ ہے demos means people and kratos means authority right democracy that means آپ خود سمجھ گئے ہوں گے authority of the people that is democracy provides give certain authority and rights to its people democracy کا جو کانسیپٹ ہے وہ مختلف ممالک میں مختلف ہے کیونکہ اس کا تعلق وہاں کے کلچر سے ہے وہاں کے لوگوں کے ویلوز سے ہے اس لیے یہ کہا جائے کہ جو ڈیموکریسی یو ایس اے میں ہے وہی ڈیموکریسی پاکستان میں ہوگی یا برطانیہ میں ہوگی یا کسی اور ملک میں ہوگی چائنا میں ہوگی سنگاپور میں ہوگی نہیں یہ مختلف طریقوں سے مختلف فارمز آف گورمنٹ سے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے لیکن ہم اس سینس میں بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کہیں پر بھی ہو وہ کچھ رائٹس دیتی ہے سٹیزنس کو اور کچھ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں کیونکہ رائٹس کے ساتھ ڈیوٹیز ضرور آتی ہیں تو لہٰذا یہ کہنا کہ اب ہم یہ دیکھیں گے لیکن اس کے فنڈامینٹلز جو ہیں ڈیموکریسی کے وہ وہی رہتے ہیں کہ وہ انڈیویجلس کو کوئی رائٹ دیتی ہے there is a concept of equality ہے اور یہ تمام چیزیں اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹک ویلوز کیا ہے تین ہیں ڈیموکریٹک ویلوز انڈیویجلزم اکوالٹی اور لبرٹی انڈیویجلزم کیا ہے فرد کی ایک حیثیت ہے فرد کی ایک اہمیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرد ہیں یعنی سٹیزنز ہیں ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا بہترین پوٹینشیل جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ایک فرد جو ہے اپنا بہترین پوٹینشیل اس معاشرے کو دے سکے جس میں وہ رہتا ہے یعنی اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے اس کی ایک اپنی انٹیگریٹی ہونی چاہیے ہر فرد کا خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یہ ایک بیسک ڈیموکریٹک ویلیو ہے کہ انڈیویجلزم فرد سٹیزن جو ہے اس کو ایک اتنا سیلف ریسپیکٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنا بہترین پوٹینشیل معاشرے کو دے اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ایسا ہو جو فرد کی بہترین صلاحیتوں کو باہر لے کر آئے اور ان کا بیسٹ جو ہے استعمال کیا جائے اب اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک چیز یہاں پر یہ بہت ضروری ہے یعنی ہر فرد کو ایک بنیادی رائٹ ہے کہ اس کو تعلیم ملے اور اس کو صحت کی سہولتیں ملیں ایک فرد کی ڈگنیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جہاں اس کو یہ سہولتیں مہیا کرتا ہے وہاں اس کو وہ ایک ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ بھی دے اور یہ ہر فرد ایک ہر سٹیزن کے لیے ضروری ہے دوسری جو ویلیو ہے ڈیموکریٹک وہ ویلیو ہے اکوالٹی کی اکوالٹی کیا چیز ہے برابری جس کو ہم کہتے ہیں ہر انسان کو خدا نے برابر پیدا کیا ہے یعنی اس کو ایک نارمل انسان کو میں اور ہم یہاں پہ بالکل نارمل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم ڈس ایبلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اسپیشل کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں سو ایوریج فرد جو ہے وہ ایک نارمل ہے وہ ایکول ہے وہ اس کو اللہ میاں نے ایکول انٹیلیجنس دی ہے لہٰذا معاشرے میں جب وہ آتا ہے تو معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو اکوالٹی سے ٹریٹ کرے یعنی اس کو وہ opportunity towards life and liberty جو ہے اس کی وہ برابر ہونی چاہیے اور اس کو وہ مواقع ملنے چاہیے ہر چیز میں یعنی جابز اگر ملنی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کالا ہے یا سفید ہے یا امیر ہے یا غریب ہے یا اونچا ہے یا لمبا ہے یہ کرائیٹیریا معیار نہیں ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اس ایکول ایک اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا کے اوپر ٹریٹ کرنا چاہیے یہ اکوالٹی کا کانسیپٹ ہے بنیادی ڈیموکریٹک ویلیو ہے اور تمام ڈیموکریٹک سسٹمز جو ہیں یہ دوسری ویلیو کو بھی اتنی ہی ترجیح دیتے ہیں جتنی کہ پہلی ویلیو کو ترجیح دی جاتی تھرڈ جو چیز اس میں ہے وہ ہے لبرٹی کی لبرٹی کیا چیز ہے آزادی یعنی ہر ایک کو آزادی ہے کہ جو پروفیشن وہ چاہے وہ چوز کرے جو وہ بننا چاہتا ہے معاشرہ اس کو بننے کی وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے لیکن یہاں پہ یہ ایک بات آپ کے ذہن میں ضرور آئے گی کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ضرور ہے آپ کو موقع ملنا چاہیے اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ آپ اسکول جا سکیں آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو میڈیکل کالج تک بھی ضرور جانا چاہیے آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے مواقع ہونے چاہیے معاشرے میں لیکن بہت سے لوگ کہیں گے کہ اگر لبرٹی ہے تو ہم جو چیز کرنا چاہیں اس چیز کی ہمیں آزادی ہو ایسا ممکن نہیں ہے لبرٹی کا یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ ایک وہ تمام کام کر رہے ہیں جس میں کوئی پبلک ڈس آرڈر نہیں ہے یعنی آپ اگر ایک کریمنل بھی تو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے آزادی ہے میں کرائم کروں نہیں یہاں پہ اس چیز کا کانسیپٹ ہرگز نہیں ہے یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ لبرٹی ہے وہ تمام کام کرنے کی جس میں آپ سوسائٹی میں ڈس آرڈر نہیں کریٹ کر رہے بلکہ آرڈر کریٹ کر رہے ہیں ڈس ہارمنی نہیں کریٹ کر رہے بلکہ ہارمنی کریٹ کر رہے ہیں امن کو ختم نہیں کر رہے بلکہ امن جو ہے اس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں تو لہذا یہ ایک تھرڈ کانسیپٹ ہے جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز میں آتا ہے یہ تین کانسیپٹ جو آپ کو ڈیموکریٹک ویلیوز کے بتائے گئے یہ ایک بیسک فنڈامینٹل کانسیپٹس ہیں اور ویلیوز ہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی یا ڈیموکریسی کی جس کی ہم نے شروع میں بات کی اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب تک ہم نے کیا بات کی ہے جو کچھ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس لیکچر ون میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کیا کیا باتیں کی ہیں تو ہم اب آپ کو اس اوریجنل سلائڈ پر لے چلتے ہیں ہم نے کہا تھا شروع میں کہ ہم پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن یعنی جو عملی طور پہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسٹیٹس یا حکومتیں کام کرتی رہیں وہ کیا تھے ڈیفینیشن پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہم نے آپ سے اس کو ڈسکس کی اس ورڈ کی مطلب کیا ہے کہاں سے یہ ورڈ آیا ہے اس کی بات کی اور پھر ہم نے ایک ڈیفینیشن دی اسٹیٹ کی اور گورمنٹ کی اور اس کے ڈفرنس کو بتایا کہ وہ کیا ہے پھر ہم نے ایک کانسپٹ کی بات کی ڈیموکریسی کی اس کا کیا ریلیشن شپ ہے گورمنٹ کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کی بات کی اور پھر ہم نے ڈیموکریٹک ویلوز کی بات کی یہ باتیں جو ہیں اب ہم یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں اور یہ امید ہے کہ آپ کو یہ جو لیکچر ہے اس سے شاید اس سبجیکٹ میں آئی ایم کوائٹ فل کہ آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا ابھی یہ ہم نے بہت ہی ابتدائی باتیں کی ہیں اور اس میں سے آپ کو کافی باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کو اس کے کانسیپٹس جو ہیں اگلے لیکچر میں اس کو ری انفورس کریں گے اور آپ اپنا انٹرسٹ برابر رکھیں گے اور اس میں دلچسپی لیتے رہیں گے ہم اس سبجیکٹ کو آگے فردر لے چلیں گے اور آپ سے ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد اس کو ہم آگے اس کے اوپر لیکچر چلیں گے اب میں اجازت لوں گی اللہ حافظ